غم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا پڑے گا ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہی پڑے ایسے نہیں مانے گا میرے بات زمانہ ایسے نہیں مانے گا میری بات زمانہ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا ہوئی قسمت کو جگانا ہی ہی پڑے گا نہیں ہے جو پلٹ جا یہ مادر سا تو نہیں ہے جو پلٹ جا کعبے کو نیا در تو بنانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا پڑے گا ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے ہی شبیر شبیر غم رکھ لوں گا ہر چیز لٹا کر شبیر کا غم رکھ لوں گا ہر چیز لٹا کر کے لیے کچھ تو بچانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا پڑے گا ہوئی قسمت کو جگانا ہی جگانا ہی پر جنت کی غذا کھانے کی خواہش ہے تو آئز جنت کی کی خواہش ہے تو آئز مجلس کا رخ تجھے کھانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیدان کا منانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہی پڑے گا نسری نے یہ سوچا عباس کو دیکھا تو نسری نے یہ سوچا بس آج تو ایمان بچانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا گا ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا بنے صاحب دولت جو لوگ پدک تھا کہ بنے صاحب دولت ان چہر کو آئینہ دکھانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا پڑے گا ہوئی قسمت کو جگانا ہی گا ہی اسلام کو بچانا ہے تو وائز اسلام کے پرچم کو بچانا ہے تو وائز عباس کے پرچم کو اٹھانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیدان کا منانا ہی پڑے گا پڑے گا وقت کو جگانا ہی پڑے گا میں نے تو در شاہ پہ سر رکھ دیا یاسر میں نے تو در شاہ پہ سر رکھ دیا پہ جانا ہی پڑے گا سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا ہم شاہ شہیداں کا منانا ہی پڑے گا پڑے گا ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے ہی بچے ہوئی قسمت کو جگانا ہی پڑے گا سوئے